پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تھپ تھپا کر سکھاتے باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا جہان کالنگ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے باروں میں رگڑ رہی تھی وعلیکم السلام کیسی ہو وہ بھی دوسری طرف جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا بہت اچھی اور تم جیسا پہلے تھا اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا ہاں بہت کچھ خراب ہو گیا تھا ویسے بھی ایک دو روز پہلے نیا فون لیا ہے وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی بہت جلدی ہوگی اسی لیے اچھا اپنے یہ طنز چھوڑو مجھے بتاؤ تم ڈارم میں ہو میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا تمہارے کیمپس سے دس منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی نہیں میں ابھی کیمپس تو عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا پھر جیسے سمجھ کر ساتھ ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے مگ سے پین نکالا نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھا اور اس نے پیڈ اسے تھما دیا پھر خود باہر چلی گئی حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا جہان میں بیوکدہ میں ہوں وہ پیٹ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی اوہ فرینڈ ٹرپ تھا کوئی مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر اور پھر تمہیں کیا بتاتی تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں پھر کل ملتے ہیں تم کل بیوکا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی کل میں مصروف ہوں اچھا پرسوں میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں تم اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو میں کام کرتا ہوں اللہ حافظ اس نے ٹھگ سے فون رکھ دیا تھا جہان اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے باہر سے بہارے پھر سے آوازیں دینے لگی تھیں حیا یہ کریمی آئی کیا ہے کوئی ہنڈ دے دو جو بھوجے گا گفٹ اسی کا ہوگا اس نے جواباً زور سے آواز دی بہارے فوراً خاموش ہو گئی الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے روح تھا اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بھج رہا تھا اس نے خمار آلود سے فون کان سے لگایا میں فیری سے بیوکدہ آ رہا ہوں تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ کیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تم آ رہے ہو اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی ہاں میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے وہ ہنس کر بولا وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی باہر کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی آج تم جنگل نہیں جاؤ گی بس میں نے کہہ دیا حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے مگر عائشہ باہر نے منہ بسور کر پلیٹ پر ہٹائی عائشہ مجھے پورٹ جانا ہے وہ بھاگتی ہوئی چوکٹ میں آن رکی میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے ٹھیک ہے پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے ٹھیک وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی دو روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے کے کے ہاتھ اس لیے ایک رنگ کا شیشوں کام والا کرتا بھیجا تھا اس نے نیلی پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیئے کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا تھا بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پہ آ گئی فیری ابھی پانچ منٹ قبل پہنچا تھا ٹورسٹ کا ایک بہرے بے کر اس سے اتر رہا تھا وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی تب ہی اسے جہان نظر آ گیا وہ نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا اس نے بھی اوپر محرون سویٹر پہن رکھا تھا جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی جہان اوور ہیئر اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا جہان نے دیکھ لیا تھا تبھی دھیما سا مسکراتا ان کی طرف آ گیا واؤ تم تو ٹائم پہ پہنچ گئی تھینکس یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں اور عائشہ یہ میرا کزن ہے جہان سکندر السلام علیکم عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا وعلیکم السلام اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی تو تم ان کے بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو ارے نہیں بن بلائی کیوں ہم نے تو خود حیا کو بسد اسرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا عائشہ ذرا جھیپ گئی پھر تھوڑی ہی دیر وہ رک پائے کہ اسے جنگل جانا تھا وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف سے سڑک کی ایک طرف آ گئے میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے تمہارا فون اتنے افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی مین بازار میں ریسٹورینٹ کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سے خوشبو باہر آ رہی تھی پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ مگر پے میں کروں گا اس نے والٹ نکال کر چند نوٹ نکالے ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے اور ادھر میزبان میں ہوں جہان چھوڑو ترک رسوم کو ہم پاکستانی ہیں شکر تمہیں یاد تو رہا اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کے سمت چلی گئی وہاں سڑک کی ایک طرف ریسٹورنٹ تھے دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھیں جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہے درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نام تھی جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کونیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہا ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی شکریہ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ بہت رہ لیا ادھر کیوں کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ ساختہ رکھی تھی ممی تمہیں یاد کر رہی تھیں صرف ممی اس نے آزردگی سے سوچا پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی تو پھر جہان سکندر ایک گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے قریباً جہان مسکرا کر کہتے کہتے رکا اس کی آنکھوں میں الجھن بھری تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے اس کی نگاہیں ہیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ ٹکی اور ہونٹ اور گردن پہ تمہیں چوٹ لگی ہے ہاں بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی کیسے وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا میں گر گئی تھی بہت بری طرح سے گر گئی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی اوہ اب ٹھیک ہو حیا نے جوابا بات میں سر ہلا دیا اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی ہے ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے کی قطار کو گھیرے میں لے لیا قریب میں ایک بچہ تین جو موٹے موٹے زرد لیمو سے مشابہ تھیں یوں چھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی خیر یہ دو بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں بس چہرے سے لگتی ہیں عائشہ بیس سال کی ہے اور چھوٹی بہار نو سال کی انہوں نے میری مدد کی تھی یوں ہماری دوستی ہو گئی کیسی مدد میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا ہاتھ ساتھی طور پہ وہ عائشہ نے اتار دیا تھا مگر تم فکر نہ کرو اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے مگر کچھ تو بدلا ہے وہ کافی کے گھوٹ لیتا ذرا الج الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا ہاں کچھ تو بدلا ہے وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی ایک ڈالی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرہ دیا کرتا تھا ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے تین گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں جو نہیں نظر آتا وہ کوئی کوئی ہی دیکھ سکتا ہے اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پہ ڈال دیا حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا تو وہ ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا جہاں نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا یہ تم رکھ لو میں اور لے لوں گا اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا بات کو مت ٹالو میرے سوال کا جواب دو نہیں تم فکر نہ کرو کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا یہ میرا آفیشیل فون تھا میری جاب کا فون میرے باس نے دیا تھا تمہارا باس اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری رہی مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا ہمیشہ سے تو اپنا کام نہیں کرتا تھا یہ ریسٹورنٹ تو ڈیڑھ دو سال پہلے کھولا تھا اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سے مسکرا کر کہہ رہا تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا کوئی گم گشتہ قصہ ایک بات کہوں جہان مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چوک کر اسے دیکھا تمہیں ایسا کیوں لگا کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہماری کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے گیا ہے کہ مجھے لگا اس ذکر سے وہ وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے تو تم چہرے پڑنے لگ گئی ہو وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا بتاؤ نا تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی ہاں بہت زیادہ بڑے عیش تھے تب اپنی راجدھانی اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے جانے پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں عدلار کہتے ہیں کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے وہ بات کو کہیں اور لے گیا ہاں اور میں سوچتی ہوں جہان وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی دراتی آتی ہوگی پھر اسے دھیرے سے سر جھٹکا آؤ سمندر پہ چلتے ہیں کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے ہوا سے ہیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا تمہارا ریسٹورینٹ کیسا جا رہا ہے رینوویشن کروا رہا ہوں اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا وہ جانتی تھی کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا وہ سب اس کی غلطی تھی تو تم اب کیا کرو گے آج کل بس چھپا ہوا ہوں اسی لیے ریسٹورینٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تم اسے اتنا ڈرتے ہو ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی اوہ فرقان ماما کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے اسے اچانک یاد آیا حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی ارم کی کب کس سے کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو انہوں نے ہی بتایا تھا فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے مگر کس سے فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم شاہ نے اچکا کر بولا وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے ارم نہیں مانی ہوگی نے زبردستی کی ہوگی وہ یہی سوچ رہی تھی تمہیں پتا ہے جہان اممہ ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں رشتہ کر دیا مگر روہیل تو وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پہ پسلی تھی مگر روہیل کیا وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی روہیل کی تو بھی کافی اسٹڈیز رہتی ہے وہ بات بدل گیا وہ شرطیاں کہہ سکتی تھی روحیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہوگا جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پہ ڈالی تمہارا روحیل سے رابطہ ہے جہان پپو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے ہاں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے میں اس سے ملا تھا امریکہ میں اچھا کب اس نے تو نہیں بتایا وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی پرانی بات ہے تین سال تو ہو ہی گئے ہیں اوشا نے اچکا کر بولا اسے بہت حیرت ہوئی تھی ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا ابھی پاکستان میں اس نے اممہ سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتا تھا اور اب روحین روحیل دھیان سے بھی مل چکا تھا مگر اس نے کبھی نہیں بتایا آج تو وہ روحیل سے ضرور پوچھے گی اس نے تہیا کر لیا تھا لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھی جہان جی تم نے کبھی سیپ چنے ہیں یہاں ہوتے ہیں وہ ذرا حیران ہوا ہاں تمہیں نہیں پتا آؤ سیف چنتے ہیں ان سے موتی نکلیں گے واقعی اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی ان دونوں کو ایک ایک ہی سیپ ملے حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے لائے تھے اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی وہ خالی تھی مولسک پہ خون کے قطرے لگے تھے اس نے مایوسی سے چھا جہان کی طرف بڑھا دیا جہان نے بلیڈ سیپ کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کے مانند اسے کھول لیا ہائے نے گردن آگے کر کے دیکھا مولسک کے خون آلود لوتھڑے کے اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے تین سفید موتی جھگمگا رہے تھے وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر ان میں لپیٹا یہ تمہارے ہوئے اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھایا اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں میں ان کا کیا کروں گا وہ لاپرواہی سے بولا تھا تمہیں نہیں معلوم اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنی قیمتی ہوتے ہیں اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے اس نے بے دلی سے ٹیشو تھام لیا اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی شام میں میں وہ عائشہ کے کے لیپ ٹاپ سامنے بیٹھی سے پہ بات کر رہی تھی جہان ہی واپس چلا گیا تھا وہ اس کے بعد سیدھی گھر آئی تھی جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتے رہی تھی کہ تین سال پرانی بات روہیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی تین سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھوپھو کا بیٹا ملا تھا اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا تین سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا وہ شریعہ لو کے دوسرے سال میں تھی ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور اور روحیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے وہ ایک دم سے چونکی تین ساڑھے تین سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا اس نے ابا سے دو یا تین لاکھ روپے منگوائے تھے ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا مجھے واقعی ضرورت ہے اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس اس نے کسی دوست کی کی کوئی قیمتی گم کر دی ہے اور قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی یا نہیں مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان دو واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاید چھپا جائے سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا روحیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے لمحے بھر کو تو روحیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے پھر وہ ذرا حیرت سے بولا یہ تم سے کس نے کہا ہے تم پہلے میرے سوال کا جواب دو تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی کیا پتا ایسی کوئی بات ہی نہ ہو تم سے یہ جہان نے کہا ہے وہ اچھمبے سے پوچھ رہا تھا جس نے بھی کہا ہو تم میرے سوال کا جواب دو روہیل وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے ششو پنج میں ہو تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی وہ سب کچھ بتا چکا ہے مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا وہاں واضح تل ملا ہٹ آئی تھی جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں پھر وہ ذرا توقف سے بولا وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا اس کے بائیں کندھے پہ گولی لگی تھی اور اسے بر وقت امداد چاہیے تھا مگر اسے بر وقت طبی امداد چاہیے تھا مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا سوچ کے کہنے پہ اس نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا تھا پھر ہفتے بعد اس نے پیسے واپس بھجوا دیے بس یہی بات تھی وہ حق دک سنے جا رہی تھی ابا کو پتا ہے اس بات کا نہیں اور تم مت بتانا وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے کھچے سے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے نہیں وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی میں ابھی جلدی میں ہوں بعد میں بتا دوں گا مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میرے پاس آیا تھا مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا اور میں یہ وصوص سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ Rohail I am not the bad guy بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں اور وہ دوسری بات اس نے اصرار کرنا چاہا مگر روحیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی عائشہ اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی کہو عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی وہ چھت کو تکتی کہنے لگی تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو یہ تو رزق ہوتا ہے کبھی نکال آتا ہے تو کبھی نہیں چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جس میں سب سنائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی بہارے کی آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی عائشے اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں کیا لگتا ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں حیات دور ہمیشہ ہم آ جاتے ہیں اللہ دور نہیں جاتا وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی کیسے وہ بے اختیار بول اٹھی تم کیا کرنا چاہتی ہو میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئے نہیں وہ ذرا خفت زدہ ہوئی بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو کیسے حیا جی یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی جسٹ لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی اڑنے کی کوشش کرو گے تو ہوا ساتھ نہیں دے گی عائشہ سانس لینے کو لہزہ بھر کے لیے رکی یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گے تو پرانی زندگی کی کشش سقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی سو بھاگنا مت جس لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا گل کا چہرہ مدھب سبز روشنی میں دمک رہا تھا وہ اتنا نرم بولتی کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں جیسے شہد کی ندی بہ رہی ہو یا جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں تو میں کیا کروں تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالی کے لیے قربان کر دو اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی سوان جی کے ڈھورم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے وہ بہت قیمتی ہے قیمتی چیز نہیں محبوب چیز قربان کرو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو وہ مسکرا کر بولی اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے کیا تمہاری انا تم اسے قربان کر دو مگر کس کے لیے وہ ذرا حیرت سے بولی اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے تمہاری کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں میں ان کے لیے کیا کروں میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے تنس کو روک نہیں پاتی حیا یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا ان سے بچا کرو مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے پھر کیا ہوا وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے کوئی خراش سے مر گیا کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ میں کوشش کروں گی عائشے ویسے عائشہ عائشے وہ ذرا سے مسکرائی تم بہت پیاری ہو جواباً عائشہ دھیرے سے دی تم بھی بہت پیاری ہو حیا اور میں بھی بہت پیاری ہوں بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چوک کر اسے دیکھنے لگی گندی بچی تم جاگ رہی تھی چلو سو جاؤ صبح کام پہ بھی جانا ہے عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے باہر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا سبز روشنی غائب ہو گئی کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ کھلے بال انگلیوں سم... انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی آج گھر کے کام تھے سو جنگل نہیں جانا تھا تو بہارے باہر جدیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی ٹھیک ہے نا عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی ٹھیک بہار نے راز بات میں سر ہلایا اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھگا کر گزرتی ہیں ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بال ایک دوسرے میں گوندے جو لڑکی اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے اللہ اسے ٹھوکر لگنے ہی نہیں دیتا اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں بہاری کی پیشانی کے بال نرمی سے سوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسا علیہ السلام کے پاس آئی تھیں اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں اس نے بہاری کی بھوری گھنگریالی لٹکان کے پیچھے اڑسی حیا کے ساتھ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی ہر بات نہیں کر لیتی ہر کسی سے نہیں مل لیتی بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دوہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا بظاہر نرمی سے کہتے عائشے کی آنکھوں میں وہ تمبی ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشے کے دونوں رخسار چومے عاشق گل بہار گل تم سے بہت پیار کرتی ہے وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو بہار پیار کرتی ہے باہر آ گئی تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے وہ آگے چلی آئی وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیما آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں کرنی پڑتی ہے چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں جہاں موڑوں مڑ جائیں گی اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں اسے موڑو تو موڑتا نہیں ہے زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے کانچ کو تراشنا پڑتا ہے اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا صحیح کہہ رہی ہو اس نے اسبات میں سر ہلایا اچھا فون کدھر ہے میرا کریڈٹ ختم ہو گیا ہے پاکستان فون کرنا تھا اوہ سوری یہ پڑا ہے عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا اور یہ تمہاری چائے اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جو چائے اس کے سامنے رکھی کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا اس کے کمرے میں رکھے تھے بہارے تو خوش ہو گئی ہوگی اس سے بات کر کے ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی تم بہارے کو مت بتانا میں نے بھی اسے نہیں بتایا وہ اسے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑی تھی بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی فون اِنہم نہیں اٹھایا تھا دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی انسان جب کسی کو فون کرے چاہے سال بعد ہی صحیح تو وہ اگلی کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی ٹھیک کہہ رہی ہو میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی تم سنو کیسی ہو اور ہاں منگنی کی بہت مبارک ہو بہت شکریہ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا چند چھوٹی چھوٹی نرم سی بات کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کا نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں کی میں کسی کی فوجگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی وہ سارا دن اکٹھے ہوتی تھی پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور دو گارڈز جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزہ تھیں اسے یوں ہی اپنی تصاویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی تھی تھی ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے سے لٹک رہی وہ اپنے سنہری والے فراک میں پاشا کی سیاہ نکل رہی تھی اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا وہاں پاشا کا کمرہ تھا باہر بات بات بے ذکر کرتی تھی راہداری کا آخری کمرہ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا تھا اسے گھر کے بارے میں جتنا ہو اتنا اچھا وہ ننگے پاؤں زینے چڑھی تھی اوپر آئی چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا آخری کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانی شروع کی چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا وہ بہت شہانہ طرز کا بیڈ روم تھا چھت فانوس دیوار گیر کھڑکی کے سرمئی مخملی پردے قالین بھی سرمئی سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چگلی کھا رہی تھی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا وہ ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتی ہوئی الماریوں کی طرف آئی ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی پہلے چار لاک تھے آخری کھلا تھا اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سی قیمتی نفیس تھری پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی بریف کیس لاک نہیں تھا حیا نے اسے کھولا اندر چند فائلز رکھی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی تب ہی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی وہ چوکی اندر کچھ بج رہا تھا اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ سیاہ روشنی روشنائی لگ گئی بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کے شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا ہیلو جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی پھر پیس میں سے عبد پاشا کی آواز گونجی عائشہ کدھر ہے وہ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں ذرا سنبھل کر بولی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی سمجھی بہت ضبط سے بولا تھا کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئی اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا پھر انگوٹے پہ لگی سیاہی دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی عبد الرحمن کو کیسے علم ہوا اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے تھا البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن بھی ویوکدا اور ان بہنوں کی کشش وہ عجیب مخمسے میں پڑ گئی یہ ادا چائے کے کھیت ہیں اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرا خانم کے لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا ادا چائے کیا ہوتی ہے اس نے اس پودے کی ترکی نام کا مطلب پوچھا ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی تھی اوہ اچھا ہم بھی ٹی کو چائے کہتے ہیں وہ دھیرے سے ہنس دی کبرا خانم ایک معمر خاتون تھی ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا سو عائشی کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبرا خانم کے ساتھ ادھا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی کبرا خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی اور جو باتیں وہ عبد الرحمان بادشاہ کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیو قدہ میں کچھ ہے کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے شام میں وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھی عائشہ کو آج دو سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کی سیپیوں کے خالی خال ریت سے اٹھا لیتی اور اب انہی کے ڈیر کو وہ ایک مالا میں پیرو رہی تھی ساتھ ہی بھارے اپنے پزل باکس کے سلائیڈ کو اوپر نیچے کر رہی تھی حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی اس کا لہجہ مایوس کن تھا حیا نے ننے خول کو میں پھر سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا یہ بہت آسان ہے بہارے ٹھہرو میں تمہیں ایک ہینڈ دیتی ہوں اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی پھر سمجھ کر بولی یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندنی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے بہارے وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے بہارے جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی باپ ساتھ مرمرا سمندر نمکین پانی عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا ہاں تو بہارے وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھڑا گھوپ کر قتل وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندنی سے چمکتے سیپ میں چھڑا چلا رہی تھی سیپ کا خول چٹکا عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا موتی پرل پورے پانچ حروف بھارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی وہ اب اس پہ پڑھ لکھ رہی تھی حیاء اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے کو ہو کر اسے دیکھنے لگیں جیسے ہی بہار آخری حرف ایل سامنے لائی کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سلائٹ سے دروازہ باہر کو کھلا حیاء کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائٹ کی دراز سے کھلتا تھا دراز میں سیاہ مقملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا نیکلس دراصل پلیٹینیم کی زنجیر تھی جس پہ ہر دو کڑیاں چھوڑ کر ننے ننے ہیرے لٹک رہے تھے زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے تین کڑیاں لٹکتی تھی جن کے سرے پہ ایک سفید موتی ہوا تھا وہ تینوں مبھوت سی اس قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی بہارے یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا جو تم نے عبد الرحمان کو دے دیا تھا آشی ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی ہاں یہ تو وہی ہے الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں حیا بس اتنا ہی کہہ سکی اسے اس اس تحفے تحفے اور کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا بہارے نے اپنی ننی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا یہ کیسا لگ رہا ہے اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا بہت پیارا عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے اللہ اللہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا اللہ اللہ وہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی حیاء میں تم سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہوں نا ہاں تم مجھ سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی حیاء تم میری تصویر کھینچو میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں نا وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی اس نے وہ تحفہ دو ڈھائی ماہ بعد کھولا تھا سو آج اس کا دن تھا دھیان سے بہارے ہوا تیز ہے سمندر کی طرف پشت کیے کھڑے بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی ہایا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا پرنسس اب تم ذرا مسکراؤ ایک بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی اسے بے اختیار بیوکدہ کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہار یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جم کھٹا لگا تھا ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا اسے لمحے ہوا کا ایک تیز جھوکا آیا اور ساتھ پانی بھی اس سے پہلے کہ اس میں کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گیا وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئی حیا تیزی سے اٹھی گود میں رکھی لڑی گر گئی سیپیوں کے خول بکھر گئے وہ بھاگ کر پانی میں آئی بہاری چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی مگر پانی جیت گیا لہر پلٹ گئی ہار پانی میں گم ہو گیا بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی میرا نیکلس حیا میرا نیکلس عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی حیا آگے مت جاؤ پانی گہرا ہے وہ گم جائے گا عائشہ اسے آواز دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوکدہ کی شہزادی کی تاج ڈھونڈ رہی تھی ساحل کی گیلی ریت پانی سمندر وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی مگر نیکلس کہیں نہیں تھا اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشے آسو آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی میرا نیکلس نیکلس مجھے واپس لا دو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشے کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا بہارے میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی مجھے نیکلس واپس لا دو کوئی مجھے نیکلس واپس لا دو وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑا اسے لگا وہ خود بھی ابھی ابھی رو دے گی وہ بمشکل لب بھیج کر ضبط کیے ہوئے تھی پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی پا کر کھو دینے سے بڑا کرب نہیں ہوتا اس شام وہ دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی اور اب لیونگ روم میں بڑے سوفے پہ بیٹھی تھی یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھی بہارے اسی طرح روئے جا رہی تھی اس کے پاس آنسو کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا بہارے میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ایسا نہیں ہوگا وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی بالکل اس جیسا لا دوں گی پرومس مگر وہ عبد الرحمن کی گفٹ نہیں ہوگا عبد الرحمن تمہیں خود ویسے ہی نیکلس گفٹ کرے گا میں اسے کہوں گی مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا عائشہ ممی وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے اس نیکلس میں پیرو دوں گی مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا بہارے اب بس کرو جب وہ سر پٹخ پٹخ کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا تم مین ہو آئشے تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے دے ہاں رہ گئی میں میں ایسی ہوں تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو ہاں تم مین ہو وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی ہائے نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا میں نے کیا کیا ہے میں نے عائشہ روحان سی ہو گئی تم تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا کیونکہ تم تم اس سے لڑ رہی تھی نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہ بھارے گل سے سے سے بے تکلف نہ ہوا کرے تمہاری وجہ یہاں گیا ہے میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے عائشہ کا چہرہ یک دم سرخ پڑ گیا اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے سنو بہارے وہ آگے بڑی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا تم گندی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی اب میری بات غور سے سنو اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑیاں پلانگ کے اوپر چلی گئی بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے وہ بالکل ساکت اور جامد ہو چکی تھی لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی بہارے اس نے تاثر سے اسے پکارا وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی نے گردن موڑ کر دیکھا ان کے مشترکہ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے پہ لیٹی نظر آ رہی تھی اب اسے چھیڑنا نامناسب تھا سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی عائشہ چھت پہ تھی وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولس کی مدھم بتیاں اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکاف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی عائشے بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما نے ہاتھ نہیں چھڑایا وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی عائشے یوں مت رو وہ بچی ہے اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی بھارت ٹھیک کہہ رہی تھی میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن میں کیا کرتی مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی کیا ہوا آنے کو عائشہ نے بیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے نہیں وہ بری طرح سے چوکی میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے ایک سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی ہمیں ادھر لے آئیں یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا سو آنے نے قانونی کاروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے سے چند ماہ ماہ قبل قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تھا کیوں کیسے عبد الرحمن مگر آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے مگر اس کا بھائی کہاں گیا یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا مگر وہ وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا وہ خود سب چھوڑ کر گیا ہے پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسے بہایا کرتا تھا پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو جب میں گیارہ سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں میں ہی ہے مگر گرینڈ عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے وہ اب رو نہیں رہی تھی مگر اس کی آواز آنسو سے بوجھل تھی عائشے تم اور بہار الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں وہ واقعی بہت اچھا ہے بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی کوئی بھی شخص یوں اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا کوئی تو بات تھی آخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے حیا حیا صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی کیا ہوا اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی بھارے گھر پہ نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے ساری میری غلطی ہے میں نے کل اس سے ڈانٹا تھا عائشہ بس رو دینے کو تھی وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے عبد الرحمن کی عنایات وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی عائشہ مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ ہوگی جب وہ اس ویران ساحل پہ پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی وہ وہی اس پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھورا تھا بہارے عائشہ بے مشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی تم ایسے کیوں آ گئی میں اتنی پریشان ہو گئی تھی بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی عائشہ میرا سیپ پھر خالی نکلا اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی تم میرے سارے موتی لے لینا میں انہیں بازار میں نہیں بیچوں گی تم حیا کی تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے مگر اب تم رو گی نہیں آئشے بہار نے نفی میں سر ہلایا میرا موتی کھو گیا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا بھارے کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھی اور اس کی گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں رویے دائمی ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور آج تم نے کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی بھارے نے دیرے سے نفی میں سر ہلایا وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے میں تمہیں بالکل ویسے ہی نیکلس لا دوں گی پرومس اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے سو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ لیس اس کے تھما اس کو تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی السلام علیکم وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی وعلیکم السلام خیریت وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا جی وہ مجھے کام تھا اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبدالرحمٰن کا کو کام کہا تھا اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی کہیے آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے مگر کہیے دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پہ دے مارے مگر برداشت کر گئے اور ساری بات کہہ سنائی آخر میں بولی آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا وہ میرا گفٹ تھا سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپس کے واچر آپ کو دے جائے گا آپ جواہر کے اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا السلام علیکم بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا حیا ہاں نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی اور تہیا کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں عائشہ کو بینک میں کام تھا سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں حیا ہاں نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی نیکلس پھر کبھی خرید لے گی کیونکہ اس میں پیرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے مگر سوانجی کے ڈارم میں جا کر وہ اپنا باکس اٹھا ضرور لائی تھی وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈارم خالی پڑا تھا سو نہ وہ کسی سے خود ملی نہ ہی کسی سے سامنا ہوا اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی مگر ابھی وہ اس سے اوپر دو تین دن کی چھٹی کر سکتی تھی پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا ہی وقت اسے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے اپنا پزل وقت اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا رات وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی اس کا رخ کچن کی طرف تھا کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائڈس اوپر نیچے شروع کرنا شروع کیا پہلے اس نے عائشہ لکھا مگر باکس جامد رہا اسے یہی توقع تھی یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاسورڈ بدل دیا ہوگا پھر اس نے یانگین لکھا جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں باکس جوں کا تو رہا اسے یہی امید تھی اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف رقلیتس کا کال اشارہ کر رہا تھا آگ اصلی والی آگ اس نے ماتس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شولہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی پھر باکس لیے باہر آئی لیونگ روم کا آتشدان کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے نہ تھے ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات بڑھتی تھی الاؤ کھولتا مایا دہکتی سلاخیں اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے حروف بلکہ الفاظ فقرے اس نے حیرت سے باکس کی اس سائٹ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے وہ شاید لاشعور طور پہ کسی چھ حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی مگر یہاں تو ہیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا اس پہ لکھے دو فکرے واضح تھے وہ کوئی نظمیہ شیر ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی دو نوکیں ہوتی ہیں وہ ابھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل طرف پہ پڑی جو ذرا سی تپش اس کو جگہ اس جگہ کو ملی تھی اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے ہاں، نے یعنی وہ طرف آپ کے سامنے کی ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے مسلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور لکھنے لگا خون میں ڈوبا سنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے اب کورٹ بار سے متصل دو دیواریں اور تیسری جو کوٹ پار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں پھر اقلتس کا لکھا لکھتا رہ گئی یا پھر نچلی طرف اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا اب صرف کوٹ بار والی طرف بچی تھی حیاء نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوٹی گئی کوٹ بار کے چھے چوکھٹوں کے اوپر ایک شیر اُبھرتا گیا A love lost in symbolic smell under which the lines dwell علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں پزل باکس کا آخری شیر آٹھ مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی